اللہ رب اللہ رب اللہ کہ جتنے آج رمضان ہمیں اپنے دین کی فکر کے لیے جمع ہوگی تو ہمیں بنا فرمائی اللہ رب العزت اس گرم موسم میں آپ سب رات کا اور میرا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں کو اور ہم سب کے گھروں کو خیر و برکات سے بھر دے یقیناً عام دنوں کی نسبت آج کا دن ایک مختلف حیثیت رکھتا ہے آج کی ہوائیں بھی عجیب ہیں آج کی سزائیں بھی عجیب ہیں آج کے دن کے مناظر بھی عجیب ہیں مجھے اور آپ کو اگرچہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا لیکن رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہونے کو جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ رمضان المبارک کا وہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ کہ جو اللہ رب العزت کو اتنا معبوب مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا اللہ رب العزت کو اتنا پیارا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے جنتوں کو مہکایا اللہ رب العزت کو اتنا پیارا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کے نظاموں کو بدل ڈالا اللہ رب العزت کو اتنا پیارا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے جنتوں کے دروازے کھول دیے اللہ رب العزت کے لیے اتنی شان اور مرتبت والا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے جہنموں کو تالے لگا دیے اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی عظمت والا مہینہ کہ جس میں رب نے شیاطین کو پکڑ کر باندھ کر جہنم میں پھینک دیا اللہ رب العزت کے لیے اتنی عظمت والا مہینہ کہ جس میں رب نے روزیاں بانٹنا شروع کر دی اور فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے لیے خیر و برکات کا مہینہ ہے اللہ رب العزت کے لیے اتنی عظمت والا مہینہ کہ روزانہ لاکھوں افراد کہ جو اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے اللہ رب العزت ان کی معافی کا فیصلہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے لیے اتنی عظمت والا مہینہ کہ جس کی راتوں میں آسمانوں سے اتنے فرشتے اتر کر آتے ہیں کہ زمین پر اگر انسانوں کو نظر آ جائے تو زمین پر قدم رکھنا مشکل ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ الفرض یہ کہ اس مہینے کی ہر ہر گھڑی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت والی اس مہینے کا ہر ایک لمحہ انسان کے لیے رب کا احسان اس مہینے کی ہر گھڑی انسان کے لیے رب کی طرف سے رحمت ہے لیکن ایمان والیوں ایمان والوں دیکھو مہینہ گزر گیا مہینے کے بیس کے قریب دن گزر گئے اکثر حصہ گزر گیا کیا کچھ ہاتھوں سے نکل گیا کتنی پیاری کتنی پیاری راتیں انسان کے ہاتھوں سے نکل گئی کتنے پیارے دن انسان کے ہاتھوں سے نکل گئے پتہ نہیں پھر ہمیں زندگی میں یہ دن نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کتنے لوگ پچھلے رمضان المبارک کو موجود تھے لیکن آج اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں قبروں میں چلے گئے رمضان المبارک کے برکت والے مہینے میں نظر نہیں آئے پتہ نہیں ہمیں بھی آئندہ سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ایمان والیوں کتنی قیمتی گھڑیاں گزر گئی یقین جانوں گزر گئی ہاتھوں سے نکل گئی اللہ کے فرشتے تو آتے رہے لیکن پتہ نہیں کہ میری اور آپ کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں سے اعلان ہوتے رہے کہ کوئی ہے جو اپنی مغفرت کرا لے پتا نہیں میں اپنی مغفرت کرا سکا یا نہیں کرا سکا ہم سب کی مغفرت ہو سکی یا نہیں ہو سکی آسمانوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کے فیصلے آتے رہے روزانہ افطاری کے وقت میں اللہ رب العزت دس لاکھ افراد کو معاف فرماتے رہے پتا نہیں میں بد قسمت ان میں شامل تھا یا نہیں تھا پتا نہیں آپ میں سے کون کون شامل تھا کون کون نہیں تھا حق تو یہ تھا کہ ہم سارے کے سارے اپنے رب کو منا لیتے اللہ اور کبیرہ کچھ تو ایسا کر لیتے کہ رب مان جاتا کچھ تو ایسا کر لیتے کہ گناہوں پر پانی پھر جاتا کچھ تو ایسا کر لیتے کہ اپنی زندگی کے گناہوں کا کپارا ہو جاتا کچھ تو ایسا کر جاتے کہ اپنے لیے جنت واجب کرا دیتے لیکن نہیں بدلے خدا کی قسم سب روز نہیں بدلے نہ دن بدلے نہ راتیں بدلی ہم تو اتنے کمزرف ہو گئے ہم تو اتنے سنگ دل ہو گئے کہ ہم نے دو چار نمازیں پڑھ کر رب پر احسان سمجھ لیا کہ شاید ہم نے رب پر احسان کر لیا ہے ہم نے روزے رکھ کر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے رب پر احسان کر لیا ہے لیکن ایمان والیوں دیکھو آسمانوں کی فضائیں بدلی ہوئی ہیں زمین کے حالات بدلے ہوئے ہیں رب کی رحمتیں تو آ رہی ہیں رب کعبہ کی قسم رب کی رحمتیں آ رہی ہے رب تو مسرتیں کر رہا ہے خان سج رہے ہیں افطاریاں ہو رہی ہیں رب کی طرف سے معافیاں مل رہی ہیں فرشتے آ کر اعلان کر رہے ہیں لیکن ہائے مسجدیں تو ویسی کی ویسی بے آباد ہے گھر تو ویسے کے ویسے بے آباد ہے کوئی زندگی تبدیلی کی طرف نہیں آ رہی کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنے کی طرف نہیں آ رہا کسی کے دل پر رمضان اثر نہیں کرتا چند دنوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے چند لمحوں کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں لیکن پھر رب کو بھول جاتے ہیں یہ تک نہیں سوچتے کہ کتنے دن کے لمحات ہمارے ہاتھوں سے ربتوں میں گزر گئے کتنا دردناک منظر ہوگا ایمان والی ماں بہنوں یقین کرو کیسا درد در ہوگا فرشتے آسمان سے اترے ہوں گے زمین پر آئے ہوں گے آپ کے گھر پر بھی آئے ہوں گے میرے گھر پر بھی آئے ہوں گے آپ کی مجلسوں میں بھی آئے ہوں گے میرے مجلسوں میں بھی آئے ہوں گے لیکن رب کے فرشتے ہمارے منہ سے زیبت سن کر گئے ہوں گے لوگوں کی برائیاں سن کر گئے ہوں گے ہماری زبانوں پر رب کا ذکر نہیں ہوگا بھائی یہ فرشتہ تو آیا تھا یہ زمین پر بیٹھا ہوا رب کا بندہ خدا کو یاد کر رہا ہوگا تلاوت کر رہا ہوگا رب کے کلام کو پڑھ رہا رہا ہوگا پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہوگا لیکن ہر انسان وہ اللہ کے بندے اور انسان تجھے کیا ہو گیا ماں کا جو کر کریم کس چیز نے تجھے رب کریم سے دور پھینک دیا وہ فرشتہ آسمان سے اترا لیکن میری زبان تو دودھ کر رہی تھی فرشتہ آسمان سے اترا میری زبان تو جھوٹ بول رہی تھی فرشتہ آسمان سے اترا میں تو مجلس میں بیٹھا ہوا دنیاوی باتوں میں مگن تھا فرشتہ فرشتہ زمین پر آیا وہ یہ دیکھنے کے لیے آیا شاید رب کا بندہ رب کو یاد کر رہا ہوگا لیکن ایمان والیوں ہم ذرا یاد تو کریں پچھلے انیس بیس دنوں میں کتنے لمحے ہم نے کھو ڈالے کتنے دن ہم نے کھو ڈالے کتنی راتیں ہم نے کھو دی کتنے ایسے وقت ہم نے کھو دیے جب ہم قرآن پاک پڑھ سکتے تھے ہم نوافل ادا کر سکتے تھے ہم رب کے سامنے گولیاں پھیلا کر بیٹھ سکتے تھے ہم رب کے سامنے گر گڑا سکتے تھے ہم رب کو راضی کر سکتے تھے خدا کی قسم رب کو رہتے رب کی باتوں پر یقین ہوتا ہم بجائے نماز پر ہوتے ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہم مسجدوں میں ہوتے ہم رب کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے لیکن ایمان والوں سچی بات ہے بہت گزرات سے نکل گیا بہت کچھ کھو ڈالا بہت کچھ ہاتھوں سے گزر گیا اور پتا تک نہیں چلا باقی دس دن رہ گئے یہ بھی گزر جائیں گے پتا بھی نہیں چلے گا پتا بھی نہیں چلے گا گزر جائیں گے یہ پتا نہیں کس حالت میں گزریں گے میں اور آپ کیا کیا کریں گے کیا کیا نہیں کر پائیں گے کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ دن یہ وقت گزر ہی جائے گا یہ اور کتنا قیمتی کتنا قیمتی اور کتنا رحمتوں والا یہ وقت گزر جائے گا جس کا اندازہ تک نہیں ہوگا یہ تو اللہ رب العزت کا ہم سب پر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آخری اشارہ کی ابتدا میں جمع ہونے کی توفیق ادا فرما دی کہ ہم رب کو یاد کر لیں اپنی آخرت کی فکر کر لیں اپنی قبر کو یاد کر لیں اپنے لیے کچھ بنا لیں اس آخری اشرے کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں آخری اچرے کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں ہاں میری ماں بہنوں رب کا واسطہ ہے آج تو گھروں میں جا کر جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاؤ آج تو اپنے گھروں میں جا کر نظام کو بدل ڈالو آج تو اپنے گھروں کی حالت رب کے لیے بدل ڈالو رب کو راضی کرنے کے لیے بدل ڈالو اپنی آفرت کے لیے بدل ڈالو اپنی جنت کے لیے بدل ڈالو اپنی قبر کے لیے بدل ڈالو وہ دیکھو رب کتنا مہربان ہو گیا رب نے ہمیں جمع کر دیا تاکہ ہم فکر کر لیں تاکہ ہم رب کو یاد کر لیں تاکہ ہم اپنے دلوں میں رب کی یاد کو تازہ کر لیں ہاں ایمان والی ماں بہنوں دیکھو وہ آخری اچارہ میں کون آ رہا ہے آخری دنوں میں کیا چیز آ رہی ہے قرآن پاک نے فرمایا روپی لے قدر ایمان والوں تمہیں نئی لت القدر ملنے والی ہے ماجرا کا ماں لے لت القدر قرآن پاک نے عجیب انداز میں کہا ماجرا کا مال رت القدر ایمان والوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نئی لت القدر کیا چیز ہے تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ لہرت رت القدر کیا چیز ہے تم سمجھ ہی نہیں سمجھ کر سکتے کہ لہرت القدر کیا چیز ہے تم لہرت رت القدر کی نعمتوں کو لہرت القدر کی عظمتوں کو لہرت رت القدر کی تم اعلیٰ درتی کو لہرت القدر میں بانٹے جانے والی خیراتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے مادرا گما لئی لت القدر تمہیں کیا پتا لئی لت القدر کیا چیز ہے آگے پرانے پاک خود بڑھواتا ہے لئی من الف کئی ایمان والوں لئی لت القدر تمہارے لیے ایک ہزار ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر کبیرا کیا مطلب ہے ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے فرمایا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار مہینہ اگر رب کی عبادت کرو رب کو راضی کرو رب کو منانے کی کوشش کرو جتنے مقامات کو حاصل کر پاؤ گے جتنی رب کی رضا کو حاصل کر پاؤ گے رب سے جتنے انعامات پا سکو گے اتنے رب نے ایک رات میں رکھ دیے نئی لت القدر من الف شہر نئی لت القدر ایک ہزار مہینے سے زیادہ زیادہ بہتر ہے ایمان والے کو ایمان نہیں آتا یقین نہیں آتا دنیا کے اخبارات میں کسی انعام کا اعلان ہو جائے دنیا میں کہیں پر کوئی مستقب بچنے کا انتظام ہو جائے دنیا میں کہیں پر کوئی مستقبل ملنے کا اعلان ہو جائے انسان کو یقین آ جاتا ہے لیکن ایمان والیوں دیکھو رب اپنے کلام میں اپنی سچی کتاب میں نئی نظر قدر کی فضیلت بیان فرماتے ہیں خیر من الفی شاہ ایمان والوں ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے یعنی تراسی سال چار مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر اللہ اکبر کبیرا آج کس کی عمر تراسی سال ہوتی ہے لیکن رب کا احسان دیکھو بھائی ایمان والی اور رب کریم کا احسان دیکھو رب غفور کا احسان دیکھو رب نے کہا بندہ میں تجھے تراسی سال عمر دوں تو تراسی سال چار مہینے تک ساری کی ساری عمر میرے سامنے سجدے میں پڑا رہے میرے سامنے گڑ گڑاتا رہے میرے سامنے دعائیں کرتا رہے رہے تجھے جتنا اجر ملے گا میں نے وہ سارا اجر ایک رات میں رکھ دیا میں رب غفور نے اس رات کو عزم والا بنا دیا تو تراسی مہینے تراسی سال اور چار مہینے کی عبادت ایک رات میں کر لے اس لیے کہ اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت رحم ہے بہت شفقت ہے یہ بہت لاڈلی امت ہے یہ تین جانو پیارے آقا کی امت بہت لاڈلی ہے ہاں میری ماں بہنوں تم رب کی بہت لاڈلی تم پیارے آقا کی بہت لاڈلی ہو اس لیے کہ پیارے آقا کی امت کی مائیں ہو اس لیے کہ پیارے آقا کی امت کی بہنیں ہو اس لیے کہ پیارے آقا کی امت کی بچیاں ہو دیکھو رب کو تم پر کتنا رحم آتا ہے رب تم پر کتنی رحمت نازل فرماتا ہے رب نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پہلے زمانے کے لوگوں کو لمبی لمبی عمر ادا فرمائی لمبی لمبی عمریں دی کسی کی عمر تین سو سال کسی کی عمر چار سو سال وہ رب کی اطاعت کرتے رہے رب کی فرما برداریاں کرتے رہے پیارے آقا کی امت کو دنیا میں زندگی مختصر دی گئی اس لیے کہ دنیا کی زندگی آزمائش والی زندگی ہے دنیا کی زندگی پریشانیوں والی زندگی ہے جس کو دیکھو وہ پریشان ہے کوئی اربوں خربوں پتی ہے تو وہ بھی پریشان ہے کوئی کروڑوں پتی ہے تو وہ بھی پریشان ہے کوئی غریب ہے تو وہ بھی پریشان ہے کوئی اولاد والا ہے تو وہ بھی پریشان ہے کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی پریشان ہے دن رات پریشانیوں کا یہ گھر ہے اس لیے رب نے رہن فرمایا پیارے آقا کی امت کی عمر کو کم کر دیا گیا لیکن اس عمر کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ایسی راتیں دے دی ایسا دن دے دیا جن میں عبادتیں کرنا کئی کئی سال کے برابر ہے اس لیے رب نے لے قدر دے دی کہ اے پیارے حبیب میں نے آپ کی امت کی عمر کو تھوڑا بنایا لیکن کی عمر میں برکت رکھتی ہے کہ یہ ایک رات رب کو راضی کریں گے رب ان کو تراسی سال کے برابر اجر دے دے گا اللہ اکبر کبیرہ لیکن یقین نہیں آئے گا بندے کو بندہ رب کے اس وعدے پر یقین نہیں کرے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات تراسی سالوں کے برابر ہو جائے ایک رات کا اجر تراسی سالوں کے برابر ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاں ایمان والیوں ہوتا ہے زمین پر پیدل چلنے والا شخص بہت ایسا چلتا ہے وہ جہاز پر اڑنے والے شخص کی پرواز کا اندازہ نہیں کر سکتا جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند منٹوں میں طے کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ زمین پر انسان دس منٹ چلے ایک کلو میٹر نہیں چل سکتا آسمان پر انسان پرواز کرے دس منٹ کے اندر کئی سینکڑوں کلو میٹر کی پرواز کر جاتا ہے یہ رب کا نظام ہے ایسے ہی رب نے لہرت القدر بنا دی ایمان والوں کے لیے رحمت والی رات بنا دی ایمان والوں اس رات میں مجھے راضی کر لو گے مجھے منا لو گے میں تمہیں تراسی سال ایک ہزار مہینے کے برابر اجر دے دوں گا تمہارے لیے رحمتیں لکھ دوں گا پھر صرف اتنا ہی نہیں پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینے سے بڑی عظمت والی رات ہے ارے کیوں اس رات کو یہ عظمت ملی کیوں اس رات کو یہ شان ملی فرمایا اس لیے ملی کہ یہ قرآن والی یہ قرآن والی رات ہے رب نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا اس رات میں رب نے لوہے محفوظ سے آسمان اول تک آسمان دنیا تک قرآن کو نازل فرمانے کے لیے جس رات کا انتخاب فرمایا وہ نئی القدر کی رات تھی وہ رب کو پیاری رات تھی اس لیے کہ یہ قرآن بہت والی چیز ہے یہ قرآن جس سینے میں اتر جائے وہ سینا بہت مقدس ہو جاتا ہے یہ قرآن جس شہر میں اتر جائے وہ شہر مدینہ ہو جاتا ہے یہ قرآن جس جس گھر میں اتر آئے وہ گھر عظمت والا ہو جاتا ہے یہ قرآن جس مہینہ میں اترا وہ مہینہ رمضان بن گیا یہ قرآن جس رات میں اترا وہ رات لینت القدر بن گئی ہاں یہ قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے اس لیے لینت القدر کو بھی یہ فضیلت ملی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اس پیاری رات میں نادل فرمایا جب اس رات کی نسبت قرآن کی طرف سے ہو گئی اب یہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی اب یہ رات تمام راتوں کی امام بن گئی اب یہ رات تمام راتوں سے زیادہ اعلیٰ وار پہ جان والی ہو گئی رب کی رامت نادل ہونا شروع ہو گئی تلزل الملائی کا جو غرو ہو بھی اتنے رب بہت ایمان والی اور دیکھو قرآن کہتا ہے رب کی سچی کتاب کہتی ہے سمجن الملائی کا اس رات کو ملائی کا اترتے ہیں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور روح اور حضرت ابراہیل امین اترتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ احادی مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابراہیل امین آسمانوں سے اترتے ہیں من الملائکہ ملائکہ کے ایک گرمٹ میں ہوتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اب جب زمین پر آ گئے زمین پر آ کر وہ کیا کام کرتے ہیں زمین پر وہ چلتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بندوں کو دیکھتے ہیں یا اللہ یہ تو وہی بندے ہیں بھائی ہاں، ایمان والی اور ذرا بات ایمان سے سننا اللہ رب العزت نے اس انسان کو کتنا مقام دیا جب یہ انسان مٹی کا تھا رب نے اس انسان کو بلا کر فرشتوں کو بلایا تب فرشتوں نے ایک انسان کو دھکار دیا کہنے لگے یا اللہ اس کو پیدا مت کر یہ تو فسادی ہے یہ تو قتل و غارت گریاں کرے گا اس کو پیدا مت کروا لیکن رب نے کہا کہ نہیں یہ مجھے بہت پیارا ہے میں اس کو پیدا کروں گا اپنی عبادت کے لیے پیدا کروں گا فرشتوں نے کہا ربا ہم بھی تو تیری عبادت کرتے ہیں لیکن رب نے فرمایا نہیں فرشتے تم میری عبادت کرتے ہو لیکن اس کی عبادت میں ہوگی اس کی عبادت مجھے بہت پسند ہے یہ زمین پر اتر کر میری عبادت کرے گا رب نے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کروا دیا لیکن انسان کو اپنے پیدا ہونے کے مناظر کو دیکھ پرانے پاک کو دیکھ پرانے پاک کہتا ہے ہر انسان تاری لمبے تم سے یہ متوڑا زمین پر اچر کر چلنے والے انسان زمین پر اٹرا کر چلنے والے انسان زمین پر ضرور اور تقدر کی باتیں کرنے والے انسان زمین پر لوگوں کو حقیق سمجھنے والے انسان زمین پر میں میں کرنے والے انسان زمین پر اپنے آپ کو سمجھنے والے انسان اپنی شان میں مدد دینے والے انسان اپنی تعریفوں میں مدد دینے والے انسان تو کوئی چیز نہیں تھا رب نے تجھے پیدا کیا جب تجھے پیدا کیا تو قابل نفرت چیز تھا تجھ سے فرشتوں نے نفرت کی رب نے تجھے رب نے تجھے کوئی باپ کے سلم میں رکھا ایک گندے پانی کے صورت میں رکھا تب بھی تو قابل نفرت تھا تو کسی کے کپڑے پر لگ جاتا اس کپڑے کو دھویا جاتا تھا رب نے تجھے کتنا غلیظ بنایا رب نے تجھے کتنا قابل نفرت بنایا لیکن دیکھ رب نے سے پیار کیا جب رب نے تجھ سے پیار کیا ساری کائنات کو رب نے تیرا غلام بنا دیا ہواؤں کو تیرے لیے چلا دیا آسمانوں کو تیرے لیے کھڑا کر دیا زمین کو تیرے لیے بچا دیا پہاڑوں کو تیرے سامنے موم کر دیا سمندروں کو تیرے لیے رب نے وقت کر دیا جنو ان کو تیری تیری تیری خدمت پر لگا دیا رب نے قابل نفرت چیز کو انسان بنا دیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنا دیا اب اللہ رب العزت کی شبت دیکھو اللہ اللہ کی رحمت دیکھو القدر ہوتی ہے ایمان والیوں دیکھو کیسا منظر ہوتا ہے فرشتے آسمان سے اتر کر آ رہے ہیں خدا کی قسم جبرائیل امیر آ رہے ہیں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی آ گئے جبرائیل امین بھی آ گئے ارے کس لیے آ گئے رب نے اتار دیا کہ جو فرشتے جو جبرائیل امین یہ میرے بڑے نفروں کے ہے جس سے تم نفرت کر رہے تھے جس کو سامنے تم نہیں رہے تھے جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری بندگی نہیں کرے گا یہ میری عبادت نہیں کرے گا یہ میری زمین پر قتل و غیرت گری کرے گا رب بڑے مان کے ساتھ ان فرشتوں کو زمین پر اتار رہا ہے کہ جاؤ فرشتوں جا کر دیکھو میرا بندہ میری بندی تو میری عبادت میں مشہور ہے مجھے پکارنے میں مشہور ہے مجھے یاد کرنے میں مشہور ہے اب جب زمین پر فرشتے اترے جب زمین پر جترائی امین اترے تو وہ اپنی اس بات کا ادا ادا کرنے کے لیے اپنی اس اس بات کا اور اپنے اس پول کا کپڑا ادا کرنے کے لیے جو انہوں نے انسان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اس انسان کو پیدا مت کر اس انسان سے جو نفرت کا اظہار کیا تھا اپنی اس بات کو ختم کرنے کے لیے اپنی اس بات کا تدارک کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں اب اتر کر کیا کرتے ہیں دیکھو تو صحیح ایمان والوں اپنی عظمت کو دیکھو رب کی طرف سے ملنے والی عظمت کو دیکھو ابراہیم امین زمین پر اتر کر فرشتے زمین پر اتر کر تلاش کرتے ہیں کوئی ہے جو نماز پڑھ رہا ہو کوئی ہے جو رب کا رب کا ذکر کر رہا ہو کوئی ہے جو رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو فرمایا پھر وہ زمین پر پھرنا شروع کرتے ہیں اور مسافر کرنا شروع کرتے ہیں سلام کرنا شروع کرتے ہیں دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو نماز ادا کر رہا ہو ہر اس شخص کے لیے جو رب کا ذکر کر رہا ہو ہر اس شخص کے لیے جو رب کو یاد کر رہا ہو دیکھو یہ میرے ہو کتنے مزے کی بات ہے آسمان سے جبرائیل امیر اترے آسمان سے فرشتے اترے میری اور آپ کی زبان رب کا ذکر کر رہی ہو میری اور آپ کی زبان رب کو یاد کر رہی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 علیہ وسلم پورا رمضان المبارک عبادت فرمایا کرتے تھے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے رب کے حضور سے دے کیا کرتے تھے لیکن جب آخری اثر آتا تھا پیارے آقا اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور رب کی عبادت خود کیا کرتے تھے اللہ اللہ کیا کرتے تھے راتوں کو سجدے کیا کرتے تھے شدت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرا والی اور رب کی رحمت دیکھو رب نے تمہیں اور مجھے وہ آخری آخری اچرا نصیب فرما دیا کل سے وہ آخری اچرا شروع ہو جائے گا را پچھلے بیس دنوں کی کمی کو پورا کر لیجئے اپنی ساری زندگی کی کمیوں کو پورا کر لیجئے لیلت القدر آنے والی ہے آخری اچرا آنے والا ہے اما ایسا نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری اچرے کا احتکاب فرمایا کرتے تھے اور اس میں کو تلاش فرمایا کرتے تھے یعنی آخری اثرے کی ہر رات میں عبادت فرمایا کرتے تھے ہم تو اتنے بے حص ہو گئے آخری اچرے میں جا کر بھی آخری اثرے کی چند باتوں میں بیٹھ کر تھوڑی بہت عبادت کر کر ہم رب پر اپنا احسان سمجھ لیں گے لیکن پیارے آقا کو دیکھو اما ایسا نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینت و قدر کی اتنی طرف تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتراف فرمایا پورا رمضان کا مہینہ آپ احتکاس میں رہے تاکہ لعلت القدر تلاش کر سکے پھر ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک احتکاس میں رہے تاکہ لعلت القدر کو تلاش کر سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دس دنوں کا احتجاج فرماتے رہے آخری دس دن احتکاب میں رہے اما ایسا نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع ہے یعنی جس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہمیشہ آپ نے احتکاب فرمایا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویا احتکاب میں بیٹھنے لگی آپ کی ازباد متحرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر احتکاب کرنا شروع کر دیا ایمان والوں احتکاب کی راتیں آ گئی ایمان والیوں احتکاب کی راتیں آ گئی ادارے آکا کو دیکھو آخری دس راتوں میں کتنی شدت سے عبادت کرتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا لوگوں دیکھو میری پیشانی پر کیچڑ دیکھو صحابہ کرام نے دیکھا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے اپنے خیمے میں عبادت کرتے رہے مسجد میں عبادت کرتے رہے بارش ہو گئی مسجد میں کیچڑ ہو گیا آپ کی پیشانی مبارک کیچڑ سے تر ہو گئی لیکن آپ عبادت فرماتے رہے اللہ کو یاد کرتے رہے نوافل ادا کرتے رہے میری ایمان والی ماؤ بہنوں دیکھو آخری اثر آ گیا رب نے آپ کو اور مجھے جمع ہونے کی توفیق ادا فرما دی ہم اس مجلس میں عزم کر لیں ربا ہم اشرے میں تو تجھے منا لیں گے ربا ہم اشرے میں تجھے راضی کر لیں گے میری ماؤ اپنی جھولیاں پھیلا لو اور میری پیاری بہنوں اپنے دوبٹے پھیلا لو میری پیاری بچیوں اللہ کا واسطہ ہے اپنے منہ منع ہاتھ اٹھا کر رب کو راضی کر لو وہ دیکھو پیارے آتا کی امت برباد ہو گئی پیارے آتا کی امت تباہ و برباد ہو گئی ہاں میری ماں بہنوں پیارے آتا کی امت پر بہت برا وقت آ گیا پیارے آتا کی امت پر بہت دردناک وقت آ گیا ایمان والیوں سنو بہاوتوں پور میں بیٹھی ہوئی ایمان والیوں سنو وہ دیکھو رب کا مہینہ آ گیا وہ دیکھو رب کا مہینہ آ کر چلا گیا اثر آ گیا اس میں تو رب کو راضی کر لو اس میں تو اپنی آنکھوں کا پردہ کر لو اس میں تو اپنے پیروں کو چھپا لو اس میں تو اپنے بالوں کو چھپا لو سنپالوارا اپنے کو صاف کر لو ملازتوں سے صاف کر لو گندگیوں سے صاف کر لو گندے رسالوں سے صاف کر لو گندے پانی سے صاف کر لو ایمان دنوں میں اجاگر کر دو خدا کی قسم دل برباد ہو گئے خدا کی قسم زندگیاں برباد ہو گئی ہم سارے کے سارے قبروں کے دروازے پر پہنچ گئے کتنے ہماری عمر کے لوگ کتنے ہم سے چھوٹے لوگ قبروں میں چلے گئے ایمان ایمانداریوں آپ تو آ جاؤ اب تو آ جاؤ رب کے دروازے پر میں بھی آ جاؤں آپ بھی آ جائیں سارے مل کر رب کو راضی کر لے خدا کی قسم ہم نے اپنی زندگیاں برداشت کر دی ہم نے اپنا وقت برباد کر ڈالا ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے آخری کنارے پر کھڑا کر دیا ہم نے اپنے قبروں کو برباد کر دیا ایمان سے سوچو ذرا فکر کر کے سوچو میں اور آپ ابھی مر جائیں گھر جانے سے پہلے مر جائیں کسی مولوی کے منہ سے نکلی ہوئی گندی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں کسی کو مرنے کی اطلاع نہیں ہوتی کسی کو موت آنے سے پہلے نہیں بتا دی ہاں ایمان والی ہوں میں مر جاؤں آپ مر جائیں بتاؤ تو صحیح کس کی قبر اچھی ہوگی کس کو قبر میرا حق ملے گی ہم میں سے کس نے اپنے لیے قبر کے اندر اچھا بندوبست کیا ہے نہیں کیا صحیح بات ہے اپنی قبر کو جھوٹ سے بھر دیا ہے اپنی قبر کو غیبتوں سے بھر دیا ہے اپنی قبر کو بدامالیوں سے بھر دیا ہے اپنی قبر کو بے پردگیوں سے بھر دیا ہے یقین جانو میری ماں بہنوں یقین جانو قبر میں جواب دینا پڑے گا سے اترنے والے دوبٹے کا جواب دینا پڑے گا آنکھوں سے کھچکنے والے پردے کا جواب دینا پڑے گا زمین پر چل کر کرے کیے جانے والے گنا کا جواب دینا پڑے گا بتاؤ تو صحیح اس کالے قبر میں اس اندھیرے قبر میں کیا جواب ہوگا رب کو کیا جواب دیں گے اتارا سمجھ لو کہ رب نے آج کا دن دے دیا سمجھ لو آج مر جاتے قبر میں پڑے ہوتے آوازیں دے رہے ہوتے ربا ایک دن اور دے دے ربا ایک بار دنیا میں بھیج دے ہم تجھے راضی کر کر آئیں گے لیکن رب مہلت نہ دیتا لیکن رب نے مہلت دے دی ہاں ایمان والی اور دے دی رب نے مہلت رب نے تو آخری اشرا دے دیا رب نے تو نئی القدر قدر منانے کا موقع دے دیا رب نے تو خود کو راضی کرنے کا موقع دے دیا خدارا رب کو منانے کی تیاری کر لو خدارا رب کو راضی کرنے کی تیاری کر لو خدارا رب کے دروازے پر جھکنے کی تیاری کر لو اپنے بزرگ کو گناہوں سے پاک کر لو اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کر لو اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے آؤ اپنے بھائیوں کو نیکی کی طرف لے آؤ اپنے شوہروں کو نیکی کی طرف لے آؤ خدا کی قسم زمین برباد ہو گئی زمین کا ذرہ ذرہ گناہوں سے بھر گیا زمین کے چپے چپے پر رب کی نافرمانیاں ہیں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہمارے گھروں کے مرد بے حیا ہو گئے زمین گناہوں سے بھر گئی رب کے عذاب آ رہے ہیں ہاں ایمان والی اور رب کے عذاب آ رہے ہیں خدا کی قسم زمین پر ایمان والے برباد ہو چکے ہیں میں تو زمین پر پھر کر دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے تماشے دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے دردناک حالات دیکھ رہا ہوں وہ دیکھو میری ایمان والی بھاور پور کی ماؤ بہنوں سنو برما کی سرزمین پر نو ہزار مسلمان بچیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا سڑکوں پر لا کر ان بیچاریوں کو کاٹ ڈالا گیا خدا کی قسم وہ مناظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ دیکھو وہ دیکھو برما کی سرزمین پر مٹی کے اندر زمین پر آگ کے الاؤ جلا کر سڑکوں پر آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلا کر اس میں مسلمان بچوں کو مسلمان مردوں کو پھینکا جا رہا ہے اور ان میں سے اگر کوئی زندہ نکل آتا ہے تو اس کو تلواروں سے کاٹ کر واپس آگ میں پھینک دیا جاتا ہے ایمان والیوں کیا کسی کا کوئی درد ہے کیا کسی کے دل میں کوئی درد محسوس ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یاد رکھو بھارت والیوں خدا کی قسم و برما کی بچیاں مسلمان بچیاں ہیں وہ ایمان والی بچیاں ہیں پرانے پاک کو اٹھا کر دیکھو پرانے پاک نے قصہ بیان کیا بس تماعیدہ البروج وہ جو الموت وشاهد ومشهود قتل أصحاب الوقود النار ذات هم عليها قود رب نے فرمایا ایمان والو ان سے بہت پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلائے اور ان الاؤ کے اندر لے جا کر ایمان والوں کو پھینکنا شروع کر دیا مانو ان کا کوئی گنا نہیں تھا مگر یہ کہ وہ رب کا کلمہ پڑھنے والے تھے ایمان والیوں کو تو پتا نہیں کس زمانے کے لوگ تھے لیکن میں تو دو ہزار بارہ میں وہ مناظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ برما کی سڑکوں پر مسلمانوں کو اسی قسم کے الاؤ جلا کر ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے ایمان والوں کی لاشیں جل رہی ہیں وہ دیکھو شام کی سرزمین پر ایمان والیوں خدا کی قسم لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو مسلمان بچے اور بچیوں کو سردوں پر جا کر ان کی گردیوں پر ہار چڑھا کر ان کی گردی میں لا جا رہی ہے کیا کوئی ہے جو اٹھے گا کیا کوئی ہے جو اللہ کی پکوائے گا نہیں پیسے چڑھ گئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برما کے ہوں گے وہ شام کے ہوں گے لیکن ہم تو ہو ہوتے ہیں نئی ایمان والیوں نہیں رب کا واسطہ ہے نہیں دیکھو گھر میں اپنی بچی بیمار بیمار ہو جائے ساری رات تمہیں نیند نہیں آتی وہ دیکھو میری ڈاکٹر آفیا کتنے سالوں سے دشمنوں کی قید میں ہے سیاسی سال تک اس کو سزا سلا دی گئی ہے کیا کوئی بہن تڑپتی ہے اس کے لیے اور ظالمہ میری اس بہن کا کوئی قصور نہیں تھا کون جانتا ہے ڈاکٹر آفیہ کون تھی وہ ایمان والی وہ جتنی تھی جس نے اپنے گھر میں اللہ کے مہاجروں کو ایمان والوں کو پناہ دی وہ وہ تھی جس نے افغانستان کی سرزمین سے ہجرت کرنے والی علما بہنوں کو اپنے گھر میں پناہ دی ان کو کھانا کھلایا ہاں وہ بیچارے مہاجر تھے خدا کی قسم میں ایک عرب مجاہد سے ملا جو افغانستان سے ہجرت کر کے آیا تھا مجھے اپنا واقعہ سنانے لگا کہنے لگا میں افغانستان کے علاقے جلال آباد سے چلا اپنے گھر سے چلا میں تو عرب کا شہزادہ تھا سعودیہ میں میرا گھر تھا لاکھوں پتی انسان تھا لیکن میں رب کے راستے میں قرآن کے لیے ہجرت کر کر آیا دین کے لیے جہاد کے لیے ہجرت کر کے آیا مجھے پتا نہیں تھا کہ رب کی زمین تنگ ہو جائے گی آج یہاں سے بھاگنا پڑا ہر طرف دشمن آ گئے میں گھر سے نکلا میرے ساتھ میری تین نوجوان بہنیں تھیں ان کو بھی میں ساتھ لے کر چلا اللہ اکبر کبیرا وہ عرب کی شہزادیاں وہ باپردا عزت ماں باپ کی بچیاں وہ میری مسلمان بہنیں کہنے لگا تین بہنیں میرے ساتھ تھی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر نکلا ان کو اپنے ساتھ لے کر نکلا راستے میں دشمنوں کی چیک پوچھتے تھی دشمنوں کی سرحدیں تھی ایک جگہ پر نماز کے لیے بیٹھے تینوں بہنیں میری منتیں کرنے لگے کہنے لگے بھیا دشمنوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی دشمن پکڑ لے گا عزتوں کا کھلواڑ کرے گا ساری زندگی بدترین جانور کی طرح گزرے گی دشمنوں کے دشمنوں کے ہاتھوں میں مچلتے ہوئے اور کھسکتے ہوئے گزرے گی اس لیے بھائی خدا کا واسطہ ہے ہمیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دے اور تو یہاں سے چلا جا کہنے لگا میں چیخے مارنے لگا آسمان کی طرف دیکھ کر دھوڑے مارنے لگا ربا یہ کیسا وقت آ گیا کہ میں اپنی ان بہنوں کو کہ جن کی آنکھوں میں دیکھ کر میں رب کو یاد کیا کرتا تھا جن کی الفت میں ڈوب کر میں رب کی عبادت کیا کرتا تھا وہ کہ جب پیار سے مجھے بھیا تھی میرا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا وہ بہنیں جو مجھے اپنے نرم نازک ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر دیا کرتی تھی مجھے کپڑے دھو کر دیا کرتی تھی کیا میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا لیکن کہنے لگا سامنے جب دشمن کو دیکھنے لگا تو یقین آ گیا کہ نہیں یہ بیچاری معصوم ماری جائے گی ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی وہ ظالم ان کے بال نچیں گے وہ ظالم ان کی آنکھیں نوچیں گے وہ ظالم درندوں کی طرح ان کا وجود نوچیں گے کہنے لگا وہ منتیں کرنے لگی میں میں رونے لگا آخر ہم نے یہی طے کر لیا رب کے حضور سے دا کر دو رکعت نوافل ادا کر کے کہنے لگا ایک بھائی تھا دو بہنوں نے مل کر ایک بہن کو دفن کیا پھر ایک بھائی اور ایک بہن نے مل کر دوسری بہن کو دفن کیا پھر کہنے لگا آخر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی بہن کو دفن کر کے پاگل ہو خدا کی قسم اس شخص کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں تھا اس کی بات سنتے ہوئے دل امٹ کر حلق میں آ گیا تھا رو رو کر وہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکا تھا کیا قصور تھا میرے اس بھائی کا کیا قصور تھا میری سومالیہ کی پندرہ لاکھ مسلمان بچیوں کا جن کو کاٹ کاٹ کر ان کے جسم کنٹینروں میں ڈال کر ایمان والوں کو دکھائے گئے کہ مسلمانوں دیکھو یہ تمہاری ماؤ بہنوں کے جسم کاٹ کر ہم نے رکھ دیے ہیں ایمانداریوں کا قصور ہے میری ابو غریب جیل کی ان بچیوں کا جن کے وسیع نامے آج بھی لوگوں کے پاس ہیں جو ایمانداروں کو لکھ رہے ہیں ایمان والوں ہمارے لیے زہر بھیجو تاکہ ہم کھا کر مر جائے کیا قصور میری فلسطین کی ماں کا کیا قصور میری گجرات کی اس بہن کا جس کے سامنے اس کے بچے کو کڑھائی میں جلا کر اس کے جسم کے دوست کو اس کے بچے کے جسم کے دوست کو اس کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کر اس کو کھلایا گیا وہ بیچاری پاگل ہو گئی اپنے حواس کو بیٹھی کیا قصور تھا ایمان والی ان کا کوئی قصور نہیں تھا ما مانتا نہیں ملو ملا بالله العزيز الحميد وہ رب کو ماننے والی تھی وہ رب کا کلمہ پڑھنے والی تھی وہ رب پر ایمان لانے والی تھی میری ایمان والی ماں بہنوں تمہیں رب کا واسطہ تمہیں آتی ہے بیٹی بچیوں کا واسطہ ذرا دیکھو تو صحیح ایک طرف تم کرو گے دوپٹے اتار کر نکلو ایک طرف تم ایسا ہوا حیات پہن کر سڑکوں پر نکلو ایک طرف تم جا کر بازاروں کو آباد کرو تم نے عید منانی ہے عید کی خوشیاں کرنی ہے لیکن یاد کرو میری اناؤں کو یاد کرو میری ان بچیوں کو یاد کرو برما کی نو ہزار بہنوں کو جو آج سڑکوں پر ننگے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی مسلمانوں کی بے حسی کا اور مسلمانوں کی بے دردی کا مناظرہ کر رہی ہے گزارا دیکھ رہی ہے لیکن نہیں میری بہن تجھے درد نہیں ہوگا برما کی مسلمان کا تو کل بھی بازار نکلے گی عید منانے کے لیے تو کل بھی سڑکوں پر نکلے گی عید کی خوشیاں منانے کے لیے تیرے ہاتھ نہیں اٹھیں گے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے تیرے ہاتھ کے تو دعا کرے میرے ڈاکٹر آفیا کے لیے کہ رب اس کو رہائی دے دے نہیں اٹھیں گے تیرے ہاتھ ابو غریب جیل کی بچیوں کے لیے تو راتوں کو اٹھ کر نہیں رہے گی کشمیر کی بچیوں کے لیے اس لیے کہ مسلمان بے حص ہو گیا مسلمان بے درد ہو گیا ایمان والی رب کا واسطہ ہے مت کرو ایسا خدا رہا ایسا مت کرو رب کا عذاب آ رہا ہے کل تک یہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے سر جن کے سروں سے سر چھن گئی کل تک یہ بھی اپنے گھروں میں امن کے ساتھ تھے آج جب مسلمان بہن اپنے سر کا دوپٹہ اتار کر تو نکلتی ہے جب تو سڑکوں پر بے پردہ ہو کر نکلتی ہے خدا کی قسم زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے پیارے آتا کی امت میں حیا آتی ہے امت کے وہ محافظ جنہوں نے مسلمان بچیوں کا تحفظ کرنا تھا عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں زمین پر ماؤ بہنوں کے پیچھے سیٹیاں مار کر خنزیروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارنے والے بدترین کتے بن جاتے ہیں را چھپا لو اپنے سروں کو اپنی آنکھوں کو چھپا لو اپنی آوازوں کو چھپا لو جو پھیلا کر کہتا ہوں کشمیر کی ماں کے لیے یہ قربانی دے دو اپنی برما کی بہن کے لیے یہ قربانی دے دو امت کو ضرورت ہے مسلمانوں کی وہ دیکھو نے جن کو کر دیا ہے وہ تو کٹ رہے ہیں پندرہ رمضان مبارک ہو نہیں تیرہ رمضان مبارک ہو پانچ نوجوان نکلے یہ عزم لے کر نکلے کہ ڈاکٹر آفیہ کو رہا کروائیں گے کافروں کو پکڑ کر ڈاکٹر آفیہ کا انتقام لیں گے ان کو پکڑ کر ڈاکٹر آفیہ کا مطالبہ کریں گے لیکن کس وقت نہیں تھا دشمنوں کے محاصرے میں آگے پانچ خوبصورت نوجوان جوانیوں والے بڑی خوبصورت جڑوں والے محاصرے میں آ گئے سن پر گھنٹیاں بجنے لگی ایک تلاٹ آنے لگی شہری کا وقت تھا مجھے فون پر پتا چلا کہ وہ محاصرے میں پھنس چکے ہیں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میرا دل امٹ مٹ کر حلق میں آ گیا آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے اس لیے کہ کئی دن ان کے ساتھ گزرے تھے کئی راتیں ان کے ساتھ گزری تھی کئی سفر ان پیاروں کے ساتھ گزرے تھے کئی دسترخانوں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ روٹی کھائی تھی کئی راتوں کو ان کے ساتھ رات کر جاگ کر نمازیں پڑی تھی بڑی پیاری جوانیوں والے تھے بہت وفادار تھے آنکھوں کے سامنے منظر آنے لگا کیسے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے کیسے وہ گولیوں کی پشاڑ میں لڑ رہے ہوں گے دل دل دل کاپ گیا دل بیٹھ گیا میں سفر میں تھا اپنی گاڑی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا ایک مجاہد ساتھ تھا اس نے کہا کہ زمین سے خاک اٹھا کر اڑانا شروع کرو رب اس خاک کو ان تک پہنچا دے گا ہم ان کے ساتھ شریف ہو جائیں گے خدا کی قسم ایمان والے ماؤ بہنوں تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر آفیہ کی عزت کی حفاظت کے لیے پانچوں نوجوان کے رقص سے لے کر دوپہر تک روزے کی حالت میں لڑتے رہے لا الہ الا اللہ کی سدائے فون پر سنائی دیتی رہی کانوں میں لا الہ الا اللہ آتا رہا رب کے دشمنوں سے لڑتے رہے قرآن کے دشمنوں سے لڑتے رہے ڈاکٹر آفیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کافی کے ٹکڑے کرتے رہے زور نماز کا ایک ایک کر کے پانچوں رقو پیارے ہو گئے زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ان کی روئے پرواز کر گئی آج وہ زمین پر نہیں ہے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے پیارے پیڑے آج بھی سامنے لہرا رہے ہیں میری ماؤ بہنوں میرے پاس تو ان کی ماں کے پاس لے جانے کے لیے کوئی ان کے جسم کی نشانی بھی موجود نہیں ہے ان کا جسم بھی موجود نہیں ہے کہ جا کر ان کی ماں کو پیش کر سکوں کہ اماں تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا اس کے چہرے کا آخری دیدار تو کر لے نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز ان کی لے جانے کو لیکن ہاں مجھے پتا ہے ان کی مائیں بہت عظمت والی ہیں ان کی مائیں بہت شان والی ہیں وہ تو انتظار میں بیٹھی ہیں کہ جب بیٹے کی خبر آئے گی دوسرا بیٹا روانہ کر دے گی دوسرے بیٹے کو میدان میں کھڑا کر دے گی اور میری محبت پور کی ماں بہنوں وہ دیکھو رب کا قرآن تمہیں کہہ رہا ہے وہ دیکھو پیارے آپا نگر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ بھری پڑی ہے میں کیا کیا بیان کروں آپ کے سامنے بس اتنا عرض کرتا ہوں آخری اثر آ گیا رب ہمیں نصیب فرما دے اس آخری اچنے کی راتوں کو یہ مریجنوں کے کون سی سات رات ہے کون سی جس رات ہے ہر رات کو رات سمجھ کر ہر رات کو لے تو کنر سمجھ کر ایسا شاندار بنا دو ایسا شاندار بنا دو کہ ہمارے گھر بھی ہمارے گھر بھی ہمارے محلے بھی ہمارے شہر بھی پیارے آپا کی امت کا ایک ایک فرد کو اس کے خیر ملے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے وہ دیکھو رب نے لینے تو قدر کو چھپا لیا اس لیے چھپا لیا کہ رب اگر بتا دیتا کہ نہیں القدر فلاں قدر ہے آتے اور پھر بتانے کے باوجود بھی انسان رب کو راضی نہ کرتا تو رب کا قہر آتا رب کا آزاد آتا اس لیے کہ پتا چل جانے کے باوجود انکار کرنے والا رب کو پسند نہیں آتا رب نے تم پر اور مجھ پر مہربانی کر دی کہ رات کو چھپا لیا اور فرما دیا کہ ایمان والوں رات کو تلاش کرو اب ایمان والیوں کو نہیں القدر کی رات اسی آخری اثرے میں ملے گی پتہ نہیں کس کی رات ہوگی یا بائیس کی تیئیس ہوگی یا چوبیس کی جو بھی ہوگی ارادہ کرو سکتا کہ رب کے فرشتے آئے تو ہم رب کو راضی کر رہے ہو رب کی عبادت کر رہے ہو رب کا کلمہ پڑھ رہے ہو رب کا کلام پڑھ رہے ہو ہمارے گھر تصویروں سے پاک ہو ہمارے کپڑے پاک ہو ہماری جگہ پاک ہو اللہ رکھ کبیرہ ہمارے گھر کے ہمارے گھر کے افراد افکاس میں بیٹھے ہو وہ دیکھو پیارے آتا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اطلاع کا انتظام فرمایا ایک اچھر میں احتساب نہیں بیٹھ سکے تو اگلے اگلے رمضان المبارک میں بیس دنوں کا احتجاج فرمایا اس لیے میرے نوجوانوں دنیا کے کام چلتے رہیں گے عید کی فکر مت کرو عید کی تیاریوں کی فکر مت کرو عید کے پرانے کچروں میں بھی گزر جائے گی عید کے میلے کچروں میں بھی گزر جائے گی اما ایسا کے ساتھ جوڑے تھے رب کی پیاری تھی پیارے آکا کی کتنی پیاری تھی کہ پیارے آقا پر اس کے بستر پر وہی آج ہوا کرتی تھی آتا اس کی چڑھائی ہوئی مسوط اپنے زندان مبارک پر پھیرا کرتے تھے اللہ لکھن قرآن کی آیات جس کی شان اور برات میں نازل ہوا کرتی تھی اس کے پاس صرف دو جوڑے کپڑوں کے تھے ایک کو دھویا کرتی تھی ایک کو پہنا کرتی تھی عید تو اس کی بھی زندگی میں آتی تھی ایمانداری اور عید تو آ جائے گی اس دفعہ تو عید کو قربان کر دو برما کی درد مسلمان بچیوں کے لیے کشمیر کی بچیوں کے لیے فلسطین کی بچیوں کے ساتھ یکجہتی گیتی کرنے کے لیے ایمان والی تو کی بچیوں کے ساتھ یکجہتی گیتی کرنے کے لیے میری ڈاکٹر آفیہ کے لیے اپنی عید کو قربان کر دو اللہ اللہ کرو اس عید پر رب کو راضی کر دو مت جاؤ بازاروں میں مت جاؤ چوڑیاں خریدنے کپڑے خریدنے خدا کا راستہ ہے تم اپنے ہاتھ بے پردہ کر کر جاؤ گی تم جوتیاں خریدنے کے لیے اپنے پاؤں جا کر غیر محرم مردوں کو دکھاؤ گی تمہیں اندازہ تک نہیں ہوگا لیکن یاد رکھو تمہارے ان نرم و نازک پاؤں کو تمہارے ان نرم و نازک ہاتھوں کو رب کرا قیامت کے دن آگ میں جلا ڈالے گا آگ کا ایندھن بنا ڈالے گا جس کو جا کر دکھاؤ گی اس کی آنکھیں بھی خیانت کریں گی وہ بھی ایمان والا سور سے پرچن ہو جائے گا بدکار اور بے حیا آنکھوں والا جب تمہارے پاؤں کو دیکھے گا کیا تمہیں اچھا لگے گا بے حیا آنکھوں کے ساتھ کوئی تمہارے ہاتھوں کو دیکھے گا اللہ اکبر کبیرہ وہ ہاتھ کے جن کو رب نے پردہ بنایا جو تمہارے پیارے آتا کی امت کی ایک بچی کے ہاتھ ہے اما ایشا کی بیٹی کے ہاتھ ہے اما فاطمہ کی بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے خدا کا واسطہ ہے میری بہن تو اپنے والد کی بیٹی بعد میں ہوگی تو اپنے خاندان کی بچی بعد میں ہوگی تو میرے پیارے آتا کی امت کی بیٹی ہے تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے اپنے ان ہاتھوں کو پیارے آقا کی خاطر چھپا لے اپنے ان پاؤں کو پیارے آقا کی خاطر چھپا لے محمد الرسول اللہ کی خاطر چھپا لے کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی بدکار انسان محمد الرسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھے کوئی بے حیا نگاہیں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کے پاؤں پر پڑے کوئی بدکار انسان تیرے ہاتھوں کو پکڑ کر تیرے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالے نئی نئی خدا کی قسم مجھے تو سن کے بھی آرتی معلوم ہوتی ہے مجھے تو سن کے بھی حیا آتی ہے مجھے تو سن کے بھی غیرت آتی ہے مجھے تو سن کے بھی ڈوب کر مرنا آتا ہے ایمان والیوں خدا کا واسطہ ہے ایک بھائی کی التجا سمجھ لو ایک بیٹے کی انتظار سمجھ لو کسی کی منت مان لو پیارے آتا کی راتوں کی نیندوں کو یاد کر لو پیارے آتا کے آسموں کو یاد کر لو اما فاطمہ کے آسما کو یاد کر لو اما عائشہ کے آسماؤں کو یاد کر لو خدا کا راستہ ہے بدل جاؤ بدل جاؤ اللہ کا راستہ ہے بدل جاؤ زندگی گزر جائے گی آخری اچرا ہے سب کے سب نیت کر لو تو کر سکتے ہو احتکاب میں جا کر بیٹھ جاؤ اپنے گھروں میں پردے کھینچ کر ایک سونے میں بیٹھ جاؤ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کے بچوں کو جا کر بھیج دو مسجدوں کی طرف احتکاب کے لیے بھیج دو اپنے شوہروں کو جا کر بھیج دو منت کر کر بھیج دو اپنے شوہروں کو جا کر کے جاؤ جاؤ جا کر نماز پڑھ کر آؤ جاؤ جا کر رب کو راضی کر کر آؤ ایمان والیوں بھیج دو اپنے شوہروں کو آج گھر جا کر چھٹیاں کرا کر بھیج دو ان سے کہو گھر کو ہم سنبھالیں گی احتکاب کرو جا کر بھیج دو اپنے نوجوان بھائیوں کو بہنوں منتیں کر کے بھیج دو بھائیوں کو رب کے دروازے پر بھیج دو رب کو راضی کرنے کے لیے بھیج دو اللہ رب العزت ہم سب کی تقدیر بدل ڈالیں گے زمانے کی تقدیر بدل ڈالیں گے اگر آج میری مائیں بہنیں کمر بستہ ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ زمین کے حالات بدل جائیں گے مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے میری ماؤں بہنوں میری بچیوں خدا کا واسطہ ہے خود کو کمزور مت سمجھو ایک ایک بچی کو رب نے طاقت دی ہے ایک ایک بہن کو رب نے طاقت دی ہے یہ مت سمجھو کہ ہم پردہ کر لیں گی تو کیا ہوگا بازار تو بھرے رہیں گے چوڑیاں پہننے والی عورتیں تو پھرتی رہیں گی بازاروں کو آباد کرنے والی عورتیں تو پھرتی رہیں گی نہیں میری بہن نہیں تو پردہ کر لے تو گھر میں بیٹھ جا صرف تیری ایک کی وجہ سے رب نظام بدل ڈالے گا خدا کی قسم ایک بہن تھی ڈاکٹر کی تھی زمانے کے حالات بدل گئی وہ ایک بہن میں آپ کو بدلا نہیں سکتا کہ وہ امت مسلمہ کے لیے کیا کچھ کر گئی اس لیے تو ظالموں نے اس کو چھیاسی سال کی سزا سنائی اس کے جسم پر گولیاں ماری ایمان والوں کے سامنے اس کو زخمی کیا چھیاسی سال کی سنا کر چیلنج کیا کہ مسلمانوں سیاسی سال ہے اپنی اس بہن کو چھڑا سکتے ہو تو چھڑا کر لے جاؤ میں بھی قرآن پکڑ کر بیٹھا ہوں خدا کی قسم ان کافروں سے ہمارا چیلنج ہے کہ انشاءاللہ یہ پانچ شہید ہو گئے پانچ اور قربانیاں دیں گے کل میں اپنے جسم کے ضرور ٹکڑے کراؤں گا خدا کی قسم مجھے اس مجلس میں بیٹھ کر بیان کرنے سے زیادہ مجھے اپنے گھر میں وقت گزارنے سے زیادہ مجھے اس زمین پر زندگی گزارنے سے زیادہ یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے کہ آج ہی رب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتے کو کھلا دے لیکن میری ڈاکٹر آفیہ کو رہائی مل جائے میں اپنا وجود زمدہ ریزا کرا دوں لیکن جب میری بہن کو دے دے مسلمان نکل چکے ہیں انشاءاللہ مسلمان ضرور اس کو رہا کروائیں گے ضرور میری بہنیں ایک دن سنیں گی کہ ایمان والوں نے ڈاکٹر آفیہ کو کسی طیارے پر بٹھا کر واپس مسلمانوں کو لا کر دے دیا انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا لیکن ایمان والیوں ہم میں سے ہر بہن ایمان والی بن جائے ہر بہن درد والی بن جائے ہر ماں ایمان والی بن جائے ہر بچی ایمان والی بن جائے خدا کی قسم زمانہ بدل جائے گا رمضان المبارک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 ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لنا ذنوبنا وإسرافنا في في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اللهم اللهم إنا نجعلك ونعوذ بك من شرورهم اذكر وآمن رواتنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناجرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم إنك أنت علام الغيوب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين हम सब के सभी कबीरा गुनाहों को माफ फरमा یا رحم مین ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا رحم امین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرے ہوئے مالک ہم ندامت سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا رحم مین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم ہمارا ہم تو اتنے ظاہر ہو گئے اتنے ظالم ہو گئے کئی رمضان مبارک میں بھی ہم نے گناہ نہیں چھوڑے مالک مالک ہماری مجلسوں میں غیبتیں ہوتی رہی ہماری زبانیں جھوٹ بدلتی رہی مالک کسی برائی کو بھی ہم نے رمضان کا حیا کر کے نہیں چھوڑا بند نہیں چھوڑ پائے مالک نہیں چھوڑ پائے ماں پر مالی ربا معاف پر دیجیے معاف پر دیجیے ہم ظہری ہو گئے ہمارے دل سخت ہو گئے قرآن اثر نہیں کرتا مال رمضان المبارک کا حیا تک نہیں آیا ہمیں ساری افساری کا حیا تک نہیں آیا ہمیں مالک ہماری زبانوں کا وہی حال رہا ہماری آنکھوں کا ہمارے ہاتھوں کا وہی ہاتھ والی رحم فرما دیجیے معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے بری قبر سے بچا دیجیے قبر میں جانے سے پہلے قبر کو اچھا کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے یار ہمارا عالمی سب پر رحم فرما دیجیے مالک برے انجام سے بچا دیجیے بری قبر سے بچا دیجیے برے حشر سے بچا دیجیے مالک یا رحم الرحمین ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجیے خاندانوں پر رحم فرما دیجیے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجیے رشتے داروں پر رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے یا رحم الرحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے یا مالک الملك يا جلال الجلال والإكرام يا ہمارا الراحمين ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکی ہے ہمارے رشتے داروں میں سے جو آپ کے پاس آ چکی ہے یار ہمارا امین سب پر رحم فرما دیجیے سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے اس گرمی کی شدت میں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے مالک ہم سب کو اندھیری قبر سے بچا دیجیے بری قبر سے بچا دیجیے مالک دنیا ظالم ہے ربا یہ تو مرنے کے بعد بھی قبر کا خیال نہیں رکھتے مالک آپ رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے یار ہمراہ رحم فرما دیجیے یار ہمراہ ہم میں جو کوئی بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو کوئی اپنے لیے کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے اس کی حاجت کو قبول و منظور فرما لیجیے مالک مالک جو منظور ہے ان کے قرض غیر سے ادا فرما دیجیے یا ہمراہمی جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور اولاد ادا فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک سالے اور فرما بردار بنا دیجیے جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کا سفایت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے یا ہم جو گھروں میں اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا ہم ان کو نیک سالے نماز والے عزت والے عفت والے حرمت والے محبت والے عظمت والے رشتے نصیب فرما دیجیے قرآن والے رشتے نصیب فرما دیجیے مالک یا الحمد الرحمین رحم فرما دیجیے یا الحمد الرحمین رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ برکتوں والی دوپہر ہے مالک گرمی کی شدت ہے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں ربا آپ کی خاطر بھوکے پیاتے آتے ہیں روزے میں ہے مالک ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں ربا یہ میری ماں جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہیں یہ میری بہنیں دوپٹے پھیلا کر بیٹھی ہیں یہ میری بچیاں ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے ربا ہم سب پر رحم کروا دیجیے مالک مالک آپ کو رمضان کا واسطہ آپ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں ہمر لوگ بیٹھے ہیں کوئی لاکھوں نہیں ہے چند سو ہے بخش دیجیے بخش دیجیے کہہ دیجیے فرشتوں سے معافی لکھ دے ہمارے لیے آج بھی آپ نے معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو گئے ہم تو بہت يا راش الراحمين يا مسل ولیم يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساکین مالک آپ کے بھوکے پیاسے بندے گرمی میں بیٹھے ہوئے بندے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے مالک ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے پھر ہم آپ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں وہ کلمہ جو آپ کا شو تک جاتا ہے رب ہم زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ربا اسی کلمے کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے ربا اسی کلمے کی برکت سے برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے یار ہمارا رشنی وہ سڑکوں پر کٹے پھٹے مسلمان وہ آگ میں جلے ہوئے مسلمان وہ میری عزت بہت بچی ہاں جن کی عزت سار سار کر دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ربا اس کلمے کی برکت سے ان پر رحم فرما دیجیے ان پر رحم فرما دیجیے یار امراحی ان کو ایسی چھت تو نصیب فرما دیجیے جہاں وہ بیچاری اپنا سر چھپا سکے رب میرے فلسطین کے مسلمان ربا میرے ڈاکٹر آفیہ میری ابو غریب جیل کی بہنیں بچیاں یار ہمر واحد اس رمضان کو بھارت برکت سے ان سب کو رعایا نصیب فرما دیجیے جہاں کہیں بھی دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والے کھڑے ہیں مالک ان کو فتح عطا فرما دیجیے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں مالک ان کی مدد اور نصرت فرما دیجیے مالک ہمارے شہدا کے ٹکڑوں کو قبول فرما دیجیے مالک مالک وہ پیارے شہید جن کے وجود اس پر بکھر گئے رب رب ہمیں دور کے ساتھ قبول فرما لیجیے مالک ہمارے نہ پاک وجودوں کو بھی اپنے دین کی عظمت کے لیے ڈاکٹر آفیہ جیسی بہنوں کے لیے قرآن کے اور آپ کے لیے ربا قبول فرما دیجیے ربا ہم سے تو در در کی ٹھوکرے کھاتے پیتے ہیں جنازے اٹھا اٹھا کر تھک گئے مالک اب تو رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجئے دیجیے مالک رحم رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مجاہدین کی مجاہدین کی قیادت کی ہمارے امیر محترم کی ہمارے مراکز کی حفاظت فرما دیجیے ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک مالک جتنے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ربا سب کے گھروں کو خیر سے بھر دیجیے سب کی اولادوں کو خاندانوں کو خیر ادا فرما دیجیے ہر طرف سے خیر ہی خیر ادا فرما دیجیے اس برکت اس مجلس کی برکت سے ربا ہمارے گھروں کو آباد فرما دیجیے ہمارے گھروں کو خیر سے بھر دیجیے مالک مالک ہمارے دل ایمان والوں کے اپنے رشتے داروں کے کینے سے بھوک سے صاف کر دیجیے ایمان والے دل نصیب فرما دیجیے لا الہ الا اللہ والے دل نصیب فرما دیجیے یار ہمر راہمین یار یا اکرم الاکرمین یار ہمر راہمین مجلس ختم ہو گئی ہے جھولیاں سمٹنے کو ہے مالک ہمارے اٹھنے سے پہلے مالک مار فرما دیجیے یا رب سو لوگ ہیں مالک آپ تو دس دس لاکھ کو معاف فرما رہے ہیں ہم تو چند سو لوگ ہیں مالک چند سو لوگ ہیں مالک کرسیوں پر بیٹھے ہیں زمین پر بیٹھے ہیں مالک سب کو معاف فرما دیجیے سب کو ربا معاف فرما دیجیے بیکاری ہے آپ کے در کے مالک آپ کے در کے سوا کہیں سے معافی ملنے والی نہیں ہے مالک معاف فرما دیجیے مالک اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو فرشتے کہہ رہے ہو جب ایمان والوں معاف کر دیے گئے ہو جب ایمان والوں بخش دیے گئے ہو ربا رحم فرما دیجیے یار ہم راہمین ہم رمضان المبارک کے آخری اثرے کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی آپ کو راضی کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے دن رات ہر لمحہ عبادت کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے راتوں کو جاننے کی قرآن پاک پڑھنے کی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 نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں اس رات میں کون سی دعا کروں تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی اما عائشہ سے فرمایا عائشہ رب سے یہ دعا کرنا اللہ ان کا سارے پڑھیں میرے ساتھ یاد کر لیں اس دعا کو اللہ عمل کریم تحب العفو فاف عنا یا کریم اللہ ان کا کریم ان العفو فاف عنا انا یا کریم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم یہ دعا حضرت عائشہ کو سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القدر کی راتوں میں مانگنے کے لیے تو ہماری بھی خوش قسمتی یہ آخری اشرا ہے تمام مائیں بہن اس دعا کو یاد کر لیں جن کو یاد ہے وہ دوسروں کو یاد کریں اپنے گھروں میں جا کر یاد کریں اس دعا کا معمول بنائیں